حضرت ابو رمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے ایک شخص سے یا میرے والد سے میرے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے آپ نے فرمایا یہ تیرا قصور نہیں اٹھائے گا یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار اور جواب دے ہے اور آپ نے اپنی داڑھی مہندی سے رنگی ہوئی تھی سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو آٹھ